اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ تور لائیں پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے ظاہر ہے کہ نہیں لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں